تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر بذریعہ جبرائیل ٹھیک ٹھیک اتار رہے ہیں اور آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں بنی اسرائیل کے اس واقعے کی تفصیل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہم آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں جو سچی ہیں اور آپ کے رسول ہونے کی واضح اور سریح دلیل ہیں اس لیے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اس واقعے کی اطلاع دی جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے کوئی علم نہ تھا اس واقعے میں امت مسلمہ کے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں نمبر ایک جہاد فی سبیل اللہ کے بغیر دین وطن اور جان و مال کی حفاظت نہیں ہو سکتی نمبر دو مجاہدین کا انجام ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے نمبر تین مسلمانوں کی قیادت کے لیے ایسے لوگوں کا اختیار عمل میں آنا چاہیے جو اس کے اہل ہوں اور اہلیت میں خاص طور پر دو چیزوں کا اعتبار ہوتا ہے علم اور قوت جسم کا نمبر چار قائد جیش کو اپنی فوج پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو جنگ کرنے کا اہل نہ ہو اسے روک دے نمبر پانچ اگر دشمن کی کثرت یا کسی اور وجہ سے مجاہدین کی صفوں میں یا سو نا امیدی پھیلنے لگے تو ان کی ہمت بڑھانی چاہیے اور قوت ایمانی کو حرکت میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے وب اللہ توفیق